قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب' فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا ألا إن ثمود كفروا ربهم بعدا لثمود وہ یعنی صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے کیا تم ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہمیں تو اس دین میں شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم حیران ہیں صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اللہ نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو پھر اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو میری قوم والو یہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایزا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے مار ڈالا اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب تم اپنے گھروں میں تین دن تک تو رہ سہ لو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً آپ کے پروردگار ہی نہایت توانا اور غالب ہیں ظالموں کو بڑے زور کی کڑک نے آ دبوچا پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے آگاہ رہو کہ سمودیوں نے اپنے رب سے کفر کیا سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سمودیوں کی اندھی تقلید کا ذکر صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا بیان ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بات اے صالح زبان سے نہ نکالو اس سے پہلے تو ہماری بہت کچھ امیدیں تم سے وابستہ تھیں لیکن تم نے ان سب پر پانی پھیر دیا اور ہمیں اپنی پرانی رویش اور باپ داداؤں کی چال سے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنے لگا اور اس سے ہٹانے لگا ہمیں تو تمہاری اس نئی رہبری میں بڑا بھاری شک و شبہ ہے صالح علیہ السلام نے فرمایا سنو میں اعلیٰ دلیل پر ہوں میرے پاس رب کی نشانی ہے مجھے اپنی سچائی پر دلی اطمینان ہے میرے پاس اللہ کی رسالت کی رحمت ہے اب اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ کی نافرمانی کروں اور اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں نہ بلاؤں تو کون ہے جو میری مدد کر سکے اور اللہ کے عذابوں سے مجھے بچا سکے میرا ایمان ہے کہ مخلوق مجھے کام نہیں آ سکتی تم میرے لیے محض بے سود ہو سوائے میرے نقصان کے تم میرا اور کچھ بڑھا نہیں سکتے ان تمام آیتوں کی پوری تفسیر اور سمودیوں کی ہلاکت کے اور اونٹنی کے مفصل واقعات سورہ آراف میں بیان ہو چکے ہیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں